مہدید سامعین گرامی میں درس قرآن شروع کرنے سے پہلے آج جس شخصیت کو اس محفل میں مدعو کیا ہے اس کا تھوڑا سا تعارف پیش کرنا چاہوں گا یہ سن دو ہزار پانچ کی بات ہے یہ حکومت پاکستان کی جانب سے اسلام آباد میں ایک یوتھ کنوینشن منعقد ہوا جس کی صدارت موجودہ صدر پاکستان کر رہے تھے اور اس یوتھ کنوینشن کے اندر ایک ڈبیٹ رکھی گئی جس ڈبیٹ میں پاکستان کے نامی گرامی یونیورسٹی اور کالجز کے طلبہ و طالبات نے شرکت کی اسی میں سے صرف ایک شریف پورے پاکستان کے دینی مدارس کی طرف سے نمائندگی کر رہا تھا اور اس طالب علم نے مدرسے کے طالب علم نے پاکستان کے سلگتے ہوئے اور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 اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے اس کے بعد ایک مختصر سی حدیث شریف کا ٹکڑا تلاوت کیا آیت کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ سے چند گزارشات بطور مقدمہ اور تمہید کی عرض کروں قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ چونکہ یہ ہر دور میں رہنمائی فراہم کرتا ہے اور اس کی یہ چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیات کسی مخصوص زمانے کے ساتھ یا جس زمانے میں وہ نازل ہوا صرف اس زمانے کے ساتھ یا اس کے قریب کے زمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ مسلمانوں پر جیسا بھی دور آ جائے جیسے بھی حالات آ جائیں مسلمان پوری دنیا پر غالب ہو جائیں یا مغلوب ہو جائیں مسلمان فتح کی حالت میں فتح کے جھنڈے لہراتے ہوئے پوری دنیا میں پھر رہے ہوں یا موجودہ زمانے کی طرح کی صورتحال آ جائے قرآن پاک اپنی ہدایت اور اپنی پیغام اور مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ بھر صورت انجام دیتا ہے اسی لیے اللہ جل جلالہ نے اس کتاب کے اوپر اور کتابوں کو ختم کر دیا کسی اور کتاب نے نہیں آنا اور جس پیغمبر پر اس کو اتارا گیا ان کے اوپر نبوت کو ختم کر دیا گیا اور کسی نبی نے نہیں آنا میرے عزیزو و اس دور کو جس میں ہم گزر رہے ہیں اس کو تہذیبوں کے تصادم کا دور کہا جاتا ہے فلیش آف سویلائزیشن ہیں تہذیبیں آپس میں لڑ رہی ہیں ایک دوسرے سے متصادم ہو چکی ہیں اور اس بارے میں مورخین متفق ہیں کہ جب بھی تہذیبوں کی جنگ ہوتی ہے تو جس تہذیب کو فتح ہو جائے اس میں وہ جس مذہب کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے اس مذہب کو بھی فتح ہوتی ہے جس تہذیب کو شکست ہو جائے گی تو وہ جس مذہب کی نمائندگی کر رہی ہے وہ مذہب بھی شکست کھا کر لوگ زندگیوں سے نکل جائے گا ہزاروں سالہ انسانی تاریخ اس پر گواہ ہے آج <clears throat> جس دور میں ہم گزر رہے ہیں مختلف لوگ اور مختلف دانشور عالم اسلام کو درپیش مسائل پر گفتگو کرتے رہتے کہ اسلام کو یہ مسئلہ درپیش ہے اسلام کو یہ مسئلہ درپیش ہے امت مسلمہ کو یہ مسئلہ درپیش ہے یقیناً مسائل کی ایک طویل فہرست ہے جس سے اس وقت امت مسلمہ دو چار ہے مگر امت کا سب سے بڑا مسئلہ جس کی جو اسلام کی گزشتہ چودہ پندرہ سو سالہ تاریخ میں امت مسلمہ کو کبھی درپیش نہیں ہوا وہ مسلمانوں کی عصلی شکست نہیں ہے مسلمانوں کے ہاں صحابہ کرام کے زمانے سے جنگوں میں دونوں قسم کے معاملات پیش آتے رہے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض جنگوں میں فتح ہوئی ہے ایک آدھ جنگ میں بظاہر شکست کی صورت بنی ہے پھر صحابہ کرام کے زمانے میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا رہا خود بہت ہی قریب کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جگر گوشہ رسول حضرت سیدہ فاطمۃ الظہرا کے آنکھوں کے نور سید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا کے میدان میں جو کچھ پیش آیا اس پر آج بھی تاریخ اسلام خون کے آنسور ہوتی ہے تو یہ اسلامی تاریخ فقط عسکری فتوحات سے بھری بھی نہیں ہے بلکہ اسلامی تاریخ میں فتح بھی ہوئی ہے اور شکست بھی ہوئی ہے کچھ زمانے ایسے گزرے ہیں جب مسلمانوں پر بظاہر شکست کے سے آثار نظر آتے اس کے باوجود مسلمانوں نے کسی بھی دور میں نظریاتی طور پر شکست نہیں کھائی کسی کوئی بھی زمانہ مسلمانوں میں ایسا نہیں گزرا کہ جب مسلمانوں کو جو ایک پورا اسلام کا ایک پورا پیکج دیا گیا ہے جو دو چیزوں سے ہی بھارت ہے ایک مسلمانوں کے نظریات اور ان کے عقائد کا سیٹ ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کے اوپر پورا یقین رکھتے ہیں اس کو کائنات کا کارساز خالق مالک اور تمام متصر سے امور سمجھتے اور دوسرا وہ زندگی گزارنے کے ڈھنگ کے لیے ان کے پاس سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور رول ماڈل نہیں یہ دو چیزوں سے مل کر مسلمان بنتا ہے کہ وہ آدمی جو نظریے اور عقیدے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی الوحیت اور عبویت کا قائل ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کائنات کے چھوٹے سے چھوٹا کام اور معمولی سے معمولی کام اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا اور زندگی گزارنے کے لیے زندگی کا طریقہ گزار کیسے گزارنی ہے زندگی کے زندگی میں جو انسان سے مختلف رویے نکلتے ہیں انسان سے زندگی کے اندر مختلف اعمال اس کی زندگی سے نکلتے ہیں اس کے لیے اس کو پتا ہے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک مثالی نمونہ دیا گیا ہے اگر ان دو چیزوں میں خلل آ جائے تو اسلام مذہب کے معاملے میں بہت حساس ہے یعنی مسلمان یہ جو لوگ کہتے ہیں علماء کرام کے بارے میں کہ لوگوں کو بہت کافر بناتے رہتے ہیں حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کافر بناتے نہیں ہیں ہم ہم بتاتے ہیں کفر تو وہ خود کرتا ہے پھر ہماری ذمہ داری ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بات یہ یہ جملہ کہنے کے بعد یا یہ کام کرنے کے بعد آدمی مسلمان رہتا ہے یا نہیں رہتا تو اگر وہ نہیں رہتا تو ہم بتا دیتے ہیں کہ اس بات کے بعد انسان مسلمان نہیں رہتا تو لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے کافر بنا دیا مولویوں نے کافر نہیں بنایا بتا دیا کہ بھائی یہ کام کرنے کے بعد انسان یا یہ جملہ کہنے کے بعد انسان مسلمان نہیں رہتا یہ ان کی ذمہ داری ہے ان کا کام ہے ان سے پوچھا جاتا ہے اس حوالے سے تو اس یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو فلیش آف سولہ ہے یعنی جو تہذیبوں کا تصادم ہے اس میں اس میں اصلا جس کو دوسرے الفاظ میں آج کل کہا جا رہا ہے اگر آپ لوگ موجودہ زمانے میں جو کچھ چھپ کر آ رہا ہے مغرب سے خاص طور پر اور جو ان کے ان کی ان کے کثیر الشاعت جرائد میں جو چیز بار بار لکھی جا رہی ہے اس کو کہا جا رہا ہے کلچرل وار ہے اس وقت ہم ان دو تہذیبیں ایک مغربی تہذیب ہے کہ مغربی تہذیب کوئی مذہبی تہذیب نہیں ہے عیسائیت کی چھٹی وہ بہت عرصہ پہلے کرا چکے ہیں ان کی تہذیب ایک مادی تہذیب ہے مادی تہذیب کا مطلب یہ کہ وہ دنیاوی اعتبار سے جن چیزوں کو اپنے لیے سود مند سمجھتے ہیں کسی بھی ڈیوائن انجیکشن کے بغیر کسی بھی وحی کی کسی بھی رہنمائی کے بغیر انسانوں کا ایک گروہ مثلاً آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اگر آپ لوگ طے کر لیں کہ یہ چیز انسانوں کے لیے مفید ہے تو اگر آپ کے پاس اس کی قوت ہے مثلا آپ پارلیمنٹ کے منتخب نمائندے ہیں اور لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ آپ کے اس قول کو قانون کی حیثیت حاصل اور انسانوں کو اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا اور اسی طرح ہوتا ہے وہاں پر انہوں نے انسان کو کی مرضی کے اور انسان کی خوشی کے قوانین بناتے بناتے ان کی صورتحال کہاں تک جا چکی ہے اور آپ کو میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ ان کے قوانین میں اس وقت کیا کیا چیزیں اس وقت داخل ہو چکی ہیں جو قانونی طور پر جائز ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ انسانوں کی بڑی تعداد اس کو چاہتی ہے پچاس فیصد سے زیادہ انسان اگر کوئی چیز اپنے لیے پسند کرے تو وہ اس کو قانون کا درجہ دینے کو تیار ہے اور ان کے سارے قوانین تقریباً مشتمل انہیں چیزوں پر ہیں اس کے مقابلے میں میری پوزیشن بالکل مختلف ہے ہمیں یہ حق ہی نہیں دیا گیا قانون سازی کا ہمیں تو یہ بتایا گیا قوانین آسمان سے اتریں گے اور اللہ جل طے فرمائیں گے کہ ایک مسلمان نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور پھر ان قوانین کی تشریح اور توضیع کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پوری جماعت دے کر یعنی ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ تشریف کے بعد ایک پوری جماعت آئی جس نے ان قوانین کے اوپر سو فیصد عمل کر کے دکھایا یہ مسلمانوں کا معاشرہ اور اس طرح اس کے اوپر عمل ہوگا اس کے بعد مسلمانوں کو دائیں یا بائیں ہونے کی اجازت نہیں ہے دوسرے مذاہب کا معاملہ مختلف ہے ایک مشہور ہندو لیڈر تھے جواہر لال نہرو مولانا ابو الحسن علی نقوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ ہندو کی تعریف کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہندو کی تعریف یہ ہے کہ جو ہندو مت پر یقین رکھے اس مذہب پر یقین رکھے اس کی جو چیزیں آئی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ایک بندہ اس پر یقین نہ رکھے پھر اور اپنے آپ کو ہندو کہے تو انہوں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کہ وہ بھی ہندو ہی ہے پھر اگر وہ یقین نہ بھی رکھے تو ہندو ہے اور یقین رکھے تو بھی ہندو ہے تو مولانا نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا کہ اسلام کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے اسلام تو مذہب کے معاملے میں بڑا حساس ہے وہ تو کسی ایک ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے والا وہ اسلام میں باقی نہیں رہتا وہ تو پورا پورا ایک پیکج دیا گیا مسلمانوں کو جس میں سے کہیں پر بھی ان کو دائیں بائیں ہونے کی اجازت نہیں ہے اور یہ آسمانی مذاہب کا خاصہ ہوتا ہے زمینی مذاہب میں جو انسان خود مذاہب گھڑتے ہیں اس کے اندر بڑی توسیع اور بہت اس میں وسعت ہوتی ہے خواہ انسان اس پر یقین نہ رکھے تو میرے عزیزوں اور دوستوں یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس آیت میں اللہ جل جلالہ مسلمانوں سے یہ مطالبہ فرما رہے ہیں کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اس آیت کو موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں سے یہ مطالبہ ہونا کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ دیکھیے میں پہلے آپ کو تہذیب یا کلچر یا ثقافت یا تمدن کے بارے میں عرض کروں جس طرح میں نے عرض کیا کہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک انسان کے عقیدے کا اور ایک اس کے جسم سے نکلنے والے رویوں کا عقیدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو محنتیں فرمائی مکی مکی زندگی کا پورا زمانہ مسلمانوں کے عقیدے پر محنت تھی اس زمانے میں جو جو چیزیں سامنے تھیں عقائد کے خلاف ان کو بتوں سے یقین تھا مختلف کاموں کے لیے مختلف بت بنائے ہوئے تھے مختلف مصیبتوں کو مختلف چیزوں کے ساتھ جوڑا ہوا تھا مختلف زمانوں کو مختلف لہوسوں کے ساتھ جوڑا ہوا تھا مختلف قسم کی چیزیں جب حالات آتے تھے تو اس کے نتیجے میں ان کا خیال اس کا نتیجہ اس طرح نکلے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ سالہ زندگی اس محنت کے اوپر لگی ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کو جو ان کے سامنے صحابہ کا مجموعہ تھا ان کے یقین کو اور ان کے عقیدے کو درست کیا گیا اور جتنی چیزیں ان کو اپنے معاشرے میں نظر آ رہی تھیں جتنی چیزوں سے ہونے کا یقین ان کے سامنے آ رہا تھا اس سب سے ان کے یقین کو اٹھایا اور بتایا گیا کہ اس سے نہیں ان کی بنیادوں کے اوپر پیشہ زنی فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی جو پوری زندگی ہے وہ ایک اسلامی زندگی کے اصول اور ایک اسلامی زندگی کی اٹھان وہاں پر وہاں پر اس کی بنا ڈالی گئی اور اس کے بعد جو ہمارے سامنے مدنی زندگی کے احکامات ہیں اس میں بڑی حساسیت کے ساتھ مسلمانوں کے کو اپنے معاملات اور اپنی معاشرت اور اپنا اپنا طریقہ زندگی غیر مسلموں سے الگ کرنے کا کہا گیا آج جس چیز پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ حادیث کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی کیا تربیت فرمائی اس کا ایک بڑا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات سکھائی کہ تمہاری پوری زندگی میں تمہارے جسم سے نکلنے والے سارے رویوں میں کہیں پر بھی غیر مسلموں کے ساتھ تمہاری مشابہت نہیں ہونی چاہیے غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کو کسی بھی طور مشابہت کی اجازت نہیں دیکھیے وہ چیزیں جو بظاہر بہت بے زر نظر آتی ہیں وہاں سے آپ شروع کیجیے گھر جو ہوتا ہے انسان جس میں رہتا ہے یہ کسی بھی تہذیب کا بنیادی یونٹ ہوتا ہے یہی سے انسانوں کے تہذیبی رویوں کا کی ابتدا ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اس زمانے کے یہود اور نصارہ کے گھروں میں صفائی کا رواج نہیں اور اس بات پر مستشرقین حیران ہیں کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے صفائی کو مذہب کا معاملہ قرار دیا ورنہ صفائی بظاہر خارجی چیز ہے عبادات سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے اسلام پہلا مذہب ہے جس نے پہور شطر المان کہہ کر صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا اتنی زیادہ صفائی پر پر انحصار کیوں کیا گیا اتنا زیادہ اصرار کیوں کیا گیا تو کہتے ہیں اس زمانے میں یہود و نصارہ کے گھر جو ہوتے تھے وہ گندگی کا ڈھیر ہوا کرتے ان کے یہاں صفائی کا رواج نہیں تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے الفاظ ہے صحابہ کو کہ پہر و اصمیت لاکھ و لا و اصمیت تم اپنے گھروں کو صاف رکھا کرو اس لیے کہ یہود و نصارہ اپنے گھروں کو صاف نہیں رکھتے اب یہاں مسلمانوں کے گھروں کو یہودیوں اور نصارہ کے گھروں سے الگ کرنے کے لیے یہ بات کی گئی ایک گزرنے والا آدمی جب مسلمان ایک گھر کو صاف دیکھے گا تو اس کے دل میں آئے گا یہ مسلمان کا گھر ہو اور جب وہ ایک گھر کو میلا دیکھے گا یا اس کے اندر گن دیکھے گا تو اور اس میں کچرا دیکھے گا تو اس کے دل میں آئے گا کہ یہ مسلمان کا گھر نہیں ہو سکتا کیونکہ ان پیغمبر کی ہدایت ہے ان لوگ اپنے گھروں کو صاف رکھ اور تاریخ کے اعتبار سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ یہود و نصارہ کے یہاں صفائی کا جو رواج اب آپ کو مغرب میں کسی درجے میں نظر آتا ہے اس کی بھی کچھ حقیقت تفصیل طلب ہے یہ رواج مسلمانوں کے ہاں اسپین کے جو نظام ان, انہوں نے دیکھا جب ان کا ان ان کی کا تعلق وہاں سے ہوا اور مسلمانوں کی ابتدائی جو ترقیات تھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جب وہ یورپ کی طرف آئیں تو اپنے ساتھ یہ صفائی یہ کلچر بھی وہاں سے آیا اس زمانے میں کیونکہ جب دیکھیے یہ جو رومن امپائر تھی اس پر جب عیسائیوں نے قبضہ کیا یہاں جو پہلی ان سے عیسائی یعنی کرسچن سولہ جو یہاں پر لوگ رہتے تھے جو اصل روما کی جو امپائر کے لوگ تھے وہ ان کے ہاں بڑے بڑے حماموں کا رواج تھا جس طرح یہ ہال ہے اس طرح کے بڑے بڑے حمام ہوتے تھے جہاں پر لوگ نہایا کرتے تھے اور ایک صفائی صفائی کا رواج تھا اس بات کو ہم نہیں کہتے خود مغربی مورخین تسلیم کرتے ہیں کہ جب عیسائیوں نے قبضہ کیا علاقوں پر تو ان کے یہاں چونکہ نہ نہانے کا رواج تھا اور نہ صفائی کا رواج تھا تو اس وجہ سے انہوں نے ان بڑے بڑے جو حمام تھے ان کو چرچ بنا دیے کہ ان کی ضرورت ہی نہیں اور یہی اب بھی دیکھا جا سکتا ہے اگر آپ دمشق گئے ہوں شام سوریا گئے ہوں یا آپ لبنن گئے ہوں یا آپ جو ہیں وہ جارڈن گئے ہوں ان ملکوں میں یہی وہ سلطنت روما کا ایک حصہ ہے اس وقت بھی یہاں پر آپ کو بہت سارے چرچ ایسے ملیں گے کہ جب آپ ان کی تعمیر دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ کوئی کلیسا کی تعمیر ایسی نہیں ہو سکتی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک زمانے میں یہ تہارت خانہ تھا یہ حمام تھا لیکن چونکہ عیسائیوں کے صفائی کا رواج ہی نہیں تھا تو اس لیے انہوں نے اس تہارت خانے کو چرچ بنا دیا کہ جو جو چیز استعمال میں نہ ہو تو اس کو کام میں لے آئے اپنے طور پر یہ بعد میں مسلمانوں کے ان کے یہاں کچھ ظاہری صفائی کی چیزیں گئی ہیں اب بھی باطنی صفائی کا تو ان کا رواج نہیں ہے ظاہری صفائی کا ایک رواج ہے جو جو بظاہر آپ کو وہاں پر نظر آتا ہے اس کے بعد یہ میں نے کیا کہ گھروں کے بارے میں تعلیم اس کے بعد کچھ چیزیں جن کا تعلق بظاہر رسومات سے تھا اس میں بھی مسلمانوں کو منع کیا گیا میں اس بارے میں کر دوں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت اس معاشرے میں چار قسم کی تہذیبیں تھیں ایک مکہ مکرمہ میں مشرقین مکہ کی تہذیب تھی ایک مدینہ منورہ میں یہود کی تہذیب تھی یہود مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں کافی بڑی تعداد میں آباد تھے ایک جو اس وقت کی دو سپر پاور تھیں فارس جہاں پر کسرا حکمران تھا اس کا اور سلطنت روم جہاں پر کیسر حکمران تھا تو یہاں پر عیسائیوں کی تہذیب تھی روم میں اور کسرا میں مجوسیوں کی تہذیب آتش پرست ہے یا سورج پرست ہے یہ لوگ یہ چار طاقتور یا ایگزٹنگ کلچر تھے اس زمانے کے جس زمانے میں اسلام کا کی نشو نما شروع ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چاروں کے معاملات سے دور رکھنے کا حکم فرمایا کہ تمہارے سامنے چار طور طریقے ہیں دنیا میں زندگی گزارنے کے یا شکل و شباہت کو اختیار کرنے کے ان چاروں سے دور رہنے کا کہا گیا کہ نہ مجوسیوں کے طرف پر کوئی عبادت نہ نصارہ کے طرز پر کوئی چیز نہ یہود کے طرز پر کوئی چیز اور نہ مشرقی نے مکہ کے طرز پر کوئی چیز اور اس وقت ہمارے پاس احادیث کا جو ذخیرہ پہنچا ہے بالکل محفوظ طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال اور جو ارشادات ہم تک پہنچے ہیں اس میں ان چاروں تہذیبوں کے اوپر رد کا اور صحابہ اکرام کو اپنے معاملات کو ان سے مختلف رکھنے کے بارے میں واضح ارشادات ملتے ہیں ایک رواج تھا مشرقی نے مکہ کے ہاں کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اس کے خون میں عقیقہ کرتے تھے اس کے عقیقہ کے رواج اب مسلمانوں میں بھی ہے عقیقہ کرتے تھے اور عقیقے کے جانور کے خون میں روئی کو ڈبو کر اس بچے کے سر پہ رکھتے تھے کہ تبرک کے طور پر صفاءل کے طور پر نیک شگون کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اج آلو مکان دمی خلوقہ کہ یہ مشرقین یہ ان کے ہاں یہ رسم ہے ان کے ہاں یہ رواج ہے کہ یہ خون میں روئی ڈبو کر بچے کے ماتھے پر رکھتے ہیں تم لوگ ان کی ان کی پیروی نہ کرو اس رسم میں تم خون کی بجائے اجعلو مکان دمی خلو کا تم خون کی بجائے خوشبو میں روئی ڈبو کر بچے کے سر پہ رکھا کرو یہ دیکھیں یہ ان کی رسم سے صحابہ کرام کو الگ کیا جا رہا ہے صحابی ہیں سیدنا عمر بن عبداللہ بن عمر بن عاص وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے زرد رنگ کے کپڑے پہن لیے گیروے رنگ کے کپڑے آپ نے ہندو جوگیوں کو پہنے ہوئے دیکھا ہوگا خاص قسم کے کپڑے وہ پہنتے ہیں ہیں کہتے زرد رنگ کے کپڑے میں نے پہنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پر نگاہ پڑی تو مجھ سے کہنے لگے بڑے احتاب آمیز لہجے میں فرمایا کہ ام کا امر اب بحاظہ امر کیا تیری ماں نے تجھے ایسے کپڑے پہننے کا کہا ہے کہنے لگے میں بڑا حیران ہوا اس اتنے ناراض ہو گئے آپ تو بڑی شفقت اور محبت سے سمجھایا کرتے تھے کسی بات کو کہنے لگے کہ میں نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ میں ان کو دھو دوں اس زمانے میں رنگ کچے ہوتے تھے گھروں میں رنگ دیا جاتا تھا کپڑوں کو قریب کے زمانے میں بھی یہ رواج تھا کہا میں اس کے رنگ کو دھو دیتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بل احرق نہیں بلکہ ان کپڑوں کو جلا دوں کیونکہ یہ کسی اور مذہب کی نمائندگی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ ان کے لباس سے بھی کسی غیر مذہب کی نمائندگی ہوتی ہو اگر کوئی لباس کسی غیر مذہب والوں کے ساتھ خاص ہو گیا ہے خاص ہونے کا مطلب یہ کہ ان کا شعار بن گیا ہے ان کی پہچان بن گیا ہے ان ان کے ہاں اس کو اس کو رواج اتنا دے دیا گیا ہے کہ جب وہ لباس پہنا جائے تو وہ انہی کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے تو مسلمانوں کے ایسے لباس سے باوجود اس سے کہ وہ خاطر ہو لباس کا مطلب تو مسلمانوں کے ہاں یہ ہے کہ اس سے انسان کا سطر ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے لباس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ لباس کسی فرائی تہذیب کی نمائندگی کر رہا ہے اور وہ لباس کسی دوسرے مذہب کی کے لوگوں کے ساتھ اس کی اس خصوصیت حاصل ہو چکی ہے جس طرح ہندو جوگی خاص قسم کے کپڑے پہنتے ہیں یہودی ردی خاص قسم کے کپڑے پہنتے مسلمان صحاب کرام کو منع کیا گیا تھا کہ اس قسم کا لباس نہیں پہن سکتے اور ابتدائی زمانے میں اتنے معاملات پر حیرت ہوتی ہے دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کتنی اونچی شان والے آدمی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوکان ابا نبی لکان عمر کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر آتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات صحابہ کرام سے مشورے فرمائے تو مشورے میں سیدنا عمر کا مشورہ الگ ہوتا تھا بسا اوقات اور باقی سارے صحابہ کا مشورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے ساتھ موافق ہوتا تھا ایسا ہوا ہے کہ ان اس متفقہ رائے کے خلاف جو عمر کا مشورہ ہوتا تھا اس کی تائید میں آیات اتری آسمان کہ عمر کی بات صحیح کیوں نہیں مانی گئی ایک موقع پر تو بڑا حساب بھی آیا تھا کہ اگر یہ مشورے میں نہ طے ہوا ہوتا وہ قیدیوں کا معاملہ کہ جس میں شہید عمر نے کہا تھا کہ ان سب کی گردنیں اڑا دی جائیں ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا تھا بکر صدیق تو نرم دل آدمی سے بہت زیادہ فرمایا یا رسول اللہ کون ہے یہ قیدی میرے بھتیجے آپ کے بھتیجے میرے بھانجے آپ کے بھانجے قریش کی اس طرح لڑائی تھی آج ان کو ہم چھوڑ دیں گے کل ہمارے دست و بازو بنیں گے ہم ان پر احسان کر گے کل ہمارے ساتھی بنیں گے کل ہو سکتا ہے کل اسلام قبول کر لیں